www.attableek.com The Reviver of Iman Hello, دیکھو پیچھے کتنا بڑا مجمع دھوپ میں بیٹھا ہے آؤ آگے بڑھو یا تو تم پیچھے جاؤ دھوپ میں ہوں کو آگے آنے دو اپنی جگہ سے اٹھو اتنی بڑی غزہ کی طرف سے رحمت کی دعوت یعنی تمہیں بشار سنائی پھر بھی تمہارے دلوں میں ذرا بھی جگہ نہیں ہو رہی اٹھو اللہ کی رحمت کے بغیر تو تم تمہاری دنیا کی زندگی نہ آخت بنے گی تو تمہاری دنیا یہیں کہیں جہی رہ جائے گی اپنے مقام کو خود نہ بناؤ وہ تو اللہ بناتا ہے اللہ کے اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے بعد بھی تمہارے دل میں نہیں آتا تمہارے پاس تمہارے بھائیوں کے لیے اتنی جگہ نہیں تو اپنی مریض جگہ دو جب تک اتاد زندگی میں نہیں آئے گی ہدایت نہیں مل گی ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکالتے ہو اور سمجھتے ہم تو اجتماع میں آ رہے ہیں الحمدللہ ہم تو بہت خوش کی تبلیغ والے ہو گئے ہیں جس دن دین کی دعوت بنو گے اس دن یہ حال نہیں ہوگا تمہارا اور تمہاری دنیا کو خدا سنوار دے گا تمہاری دنیا تمہارے مال پیسوں سے نہیں سورے گی دین کے بغیر یاد رکھو دین زندگیوں سے گیا سب گیا ہے اس کی فکر نہیں ہو رہی اتنی اللہ کے نبی کی آسان سنت مل مل کے بیٹھنا اس پر یہ مسلمان کا بچہ عمل کرنے تیار نہیں ہے ندی کی سنت ہے آسمان اور زمینوں سے عظیم بس طبیعت میں جاؤ بیٹھو دس کے نیچے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ ان کو دین دے گا ارے پانچ پیسے بھی بغیر محنت کے نہیں ملتے دین و ہدایت کیسے ملے گی اپنی مرضی پر بیٹھنے سے مجاہدہ تو اسی کا نام ہے اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی مرضی پر آؤ اللہ تمہیں ہدایت دے گا آ جاؤ آ جاؤ اور جب دھوپ میں بیٹھے آ جاؤ اندر آ جاؤ اللہ تو اپنے سائن بٹھانا چاہتا ہے آ جاؤ دھوپ بھی بہت تیز ہے مائک تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آواز پہنچے مائک اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ آدمی ابھی جگہ پر بیٹھے بات سنیں اللہ کے پیر نبی تو مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ممبر میں تشریف فرما فرما ہوتے تھے اور کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو آپ فرماتے اور دور ممبر ممبر کے قریب آ جاؤ پھر آپ بات فرماتے تھے اللہ میں معاف فرماوے ہمیں نبی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں پیارے نبی ساسم کی آپ کی سنتوں کا آپ کے طریقوں کا حالانکہ آپ نے تو اللہ کے رس سے کامل مکمل دین ہمیں دیا ہے اور جس دین پر اللہ نے عزت کا وعدہ دیا ہے اور جس دین پر چلنے پر اللہ نے آپس کی محبت کا وعدہ دیا ہے اور جس دین پر زندگی گزارنے پر تنگیوں سے نکالنے کا اللہ کا وعدہ ہے آپ قرآن کو پڑھیے یہ تمام وعدے آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے اپنے آپ کو اپنی سمجھ کو میں دوست دن کے لیے استعمال کرو بہت دور بہت بہت دور چاہ چکے ہیں اور ذلت کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں ابھی اور کتنی ذلت چاہیے تمہیں دین چھوڑ کر ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں قیامت تک کے اس امت کو پیغام دیا تھا نک الناس آج ضم اللہ اسلام ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے اللہ نے اسلام کے ذریعے میں عزت دی آج ضم اللہ اسلام اسلام کے ذریعے میں عزت دی تو بول عزت اللہ اللہ نے جس دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی اس دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت ہم حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا کہ مسلمان کا بچہ حکومت لے کر بھی ذلیل ہے پیٹرول کے جتھے لے کر بھی ذلیل ہے سونے کے کانے کے ہاتھ میں ذلیل ہے دنیا اس کے پاس چاروں طرف سے ہے اور ان دنیا پرستوں کے پیچھے چل کر ذلیل ہو رہا ہے ندی کے بیچ چلنے تیار نہیں ہے اپنے ندی کے پیچھے چلنے تیار نہیں نہ اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نہ اپنی تجارت میں نہ اپنے کاروبار میں نہ اپنی کھیتی باڑی میں نہ اپنی سیاست حکومت میں کسی شعبے میں اللہ کے نبی کے بیچ تیار نہیں ہے دنیا کے ذلیل ترین انسانوں کے بیچ چل رہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے جانوروں سے بدتر ہے جو چاہے وہ چاند پہ پہنچتے ہوں چاہے وہ کہیں پہنچ رہے ہوں قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا اور جو اللہ کو نبی اللہ کے احکام کو نہیں مانتا وہ تو جانور بلکہ جانور سے بدتر ہے کوئی بھی ہو سم لو سملو خدا کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کا راستے اختیار نہ کرو وہ ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو اسی طریقے سے میرے بندے سمجھ جائیں اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنے میں معاف کر دوں اللہ کو اپنی پیاری نبی کی عمر سے محبت ہے تعلق ہے اسے قیامت تک کے رس امت کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ اللہ جب تک پیارے نبی آپ جب تک ان کے اندر موجود رہیں گے باقاعد حیات ہوں گے اللہ انہیں انہیں عذاب نہیں دے گا اللہ کے پیارے نبی آپ جب دنیا تشریف شیپ لے جائیں گے اگر یہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہیں گے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا ماں کان اللہ علیہ بہ ان تفیم اور ماں کان اللہ عمدے بہ بفی استغفر کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اور آپ دنیا تشریف دے جائیں گے اگر یہ اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اپنی غلط زندگی سے توبہ کرو اللہ کے سامنے معافی مانگو رو کہ اللہ ہم نے ہم نے تیری وفاداری نہیں کی تیرے نبی کی وفاداری نہیں کی ہم نے ہمیں معاف کر دے اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی تھی ہم نے ان ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اس لیے دنیا میں ضمیر ہے باقی سب کی ذمہ داری ہم پہچانتے پوری کر رہے ہیں بیوی کی بچوں کے خاندان کی ملازمت کی پتہ نہیں کیا کہ ہر ذمہ داری کا اس کو پتہ احساس ہے ذمہ داری کا احساس نہیں تو کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میری کیا ذمہ داری ہے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القون والا سید الاولین والآخرین رحمت العالمین اس آقا کا اس نبی کا میں امتی ہوں میری کیا ذمہ داری ہے اسی کا احساس نہیں ہے جس کی بنا پر یہ دنیا میں مسلمان سے لوگ پیسے کوڑیاں ٹھیک رہنے اس لیے نہیں ہے اور ہے تو کون سی عزت میں پیٹوں کے جتھے کے بیٹھ کر اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان حق بات نہیں کہہ سکتا ان کے سامنے اور کیا عزت چاہیے اور دنیا میں ان ان نادانوں کا چاپڑوسی بن کے زندگی گزار رہا ہے جون سے میدان میں بھی ہے یہاں بھی جو بھی اس میدان میں ہے اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے وہ بڑا کریم ہے لیکن اس کا کرم اسی کو لیتا ہے جو اس کی طرف محتاج بن کے چلتا ہے توبہ کرو اللہ سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم نے تیرا حق ادا کرنے میں اور تیرے نبی علی حساب کے نبی کا حق جھوٹے دعووں سے نہیں ادا ہوتا نبی کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے اور نبی کی محبت کا دار ہے یہ کون سا دعویٰ تیرا صحیح ہے ایک بچہ باپ سے ایک دم آپ سے بہت محبت ہے ماں باپ سے کہہ رہا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرنے کے لیے ان کے ان کے تمام حکموں کے خلاف ورزی کرتا ہے تو غصے والا باپ ہونے اور اس کے سامنے بچہ کہے ابا ہمیں بہت محبت ہے ابا کہتے بیٹا رات کو دس بجے آ جایا کرو تو بارہ بجے آتا ہے صبح سوائے چوجے کی نماز ادا کرو نماز بندہ نہیں کرتا جو ابا کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے اس سے والا باپ پہلے تو ایک تماشا مارے گا اور سیدھے ہاتھ سے نہیں مارے گا یہ مارے گا تماشا حرام خور محمد کا دعویدار ہے تو نبی کی بات کو ماننا نہیں جو نبی نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت نماز پڑھتی مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے مسلمان رات کو جانور کی طرح صبح سوتا ہوا نبی کو تکلیف صبح اٹھ کر نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اٹھنے کے ساتھ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے نماز چھوڑتا ہے اسے نبی کے دشمنوں کے ایسے طریقے جانوروں کے طریقے اسے پسند ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پسند ہے اسے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے لباس میں پتہ نہیں کیسے کیسے لباس پہنتا ہی ہے نہیں پسند تو اللہ کے نبی کا سندرتا لباس پسند نہیں ہے کھانے میں پینے میں بات چیت میں ملاقات میں کسی جگہ پر نبی کا طریقہ سے پسند نہیں ہے گھر بنانے میں گھر میں رہنے میں جس نبی نے فرمایا ہو میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو عمارت پہ خرچ ہوتا ہے تعمیر میں بدترین مال مسلمان کا بچہ ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے کوئی کام نہیں ہے جس ڈیکوریشن پہ خرچ کرنے کے مال اور پیسوں سے وہ پندرہ مسلمانوں کے سرور ڈھانپ سکتا ہے ان کے جھوپڑے بنا کر کو دے سکتا ہے سوچ یہی ہے ہر چیز میں ڈیکوریشن مسلمان کا بچہ ایک موٹر سائیکل لاتا ہے تو موٹر سائیکل میں پتا نہیں دلہن کی تو سجاتا ہے ایک چھوٹی سی دکان ملتی ہے تو اس چھوٹی سی دکان میں اس کو پانچ کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے تو اسے خدا ملک دے تو کیا کرے گا یہ اہلیت اہلیت پیدا کر وہ تو دینی بیٹھا ہے اپنے اندر اہلیت پیدا کر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرا نادان نادانی سے نکل آ ہماری طرف ہم تجھے دل تیار ہیں عزت کا مالک اللہ ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہے حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے زندگی کا بنانا اجاڑنا اس کے ہاتھ میں ہے دلوں میں محبت ڈالنا اس کے ہاتھ میں ہے عداوت اور دشمنیاں دلوں میں آئے گی اس کی نافرمانی سے نہیں دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں ہے نہ ان حکومتوں کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں تو ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہمارے کام سلجھ جائیں گے ان کے گھروں میں خدا ان کے خاندانوں کو خود آزاد دشمنیں ڈال دے اس حل ان کے پاس نہیں ہے میرے دوست ایسے نہیں ہے سنو ایک ایک ماشاء اللہ ہو گیا چلو بیٹھ کر کچھ فیصلہ کرو اپنی زندگی کا کہ چلو بہت بہت زمانہ گزر گیا اس اس علیب و خبیر کے جانتے ہوئے مرضی جی دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانیاں کرتا رہا وہ مجھے دیکھتا رہا نبھاتا رہا چلو اس خالق کی بارگاہ میں آ کر اس معافی مانگ کر اب زندگی کا رخ بدلے اب مسلمان بن کر جینے کا فیصلہ کریں اس اللہ کا مطالبہ ہم سب سے ہے یا یو الدین احمد خلوف القاف چاہے مولوی صاحب ہوں چاہے غیر مولوی صاحب ہوں اور چاہے چودھری ہو اور چاہے میرے دوست منسٹر ہو اور چاہے میرے دوستوں پرسیڈنٹ ہو کوئی بھی ہو بادشاہ بن کے بیٹھا ہو سب سے اس کا مطالبہ ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تیتر بٹے کے تو نہ رہو ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان کے اعتبار سے ایک اللہ کی توحید دل میں اتارو کہ ایک ہی اللہ سے کچھ کرنے دینے والا ہے اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہی عزت کا مالک ہے وہی ذلت کا مالک ہے موت و حیات کا مالک وہی ہے اور موت و حیات کے بیچ میں جتنے بھی حالات انسان آتے ہیں اس کا مالک وہی ہے اسی کی طرف سے آتے ہیں وہ وہ ختم کرے گا تو ہوں گے باقی دنیا کا کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ دین لے کر آئے ہیں اسی پر قیامت تک کے تمام انسانوں کی کامیابی ہے چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو چاہے میں تو افغانستان رہتا ہو چاہے ترکستان رہتا ہو چاہے کہیں بھی رہتا ہو چاہے یورپ میں رہتا ہو ان سب انسانوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اپنا پیغمبر اور اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور قرآن میں اس کو کا اعلان کروایا ہے کلیا کلیاس ان میں رسول اللہ علیہ جمیا اے محمد صلاحم آپ پوری دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا کے انسانوں اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کسی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا انہی کے طریقے پر انہیں کے لائے طریق حیات میں اللہ نے تمام انسانوں کی دنیا اور آخت کی کمی بھی رکھی ہے ان کے انفرادی اجتماعی ملکی اور معاملاتی معاشرتی جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس دین حیات میں ہے جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی یقین کے ساتھ چلو دل کی گہرائیوں میں نبی کی زندگی پر چلنا فخر کی بات ہے آؤ اس پر اپنی عبادات میں اپنے معاملات اور معاشرت ہمارا رہن سہن مسلمان کا ہو ہماری ہمارا میرے دوستو ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہوں ہمارے اخلاق ہمارے نبی والے اخلاق ہوں اس پر آؤ ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا الذین لدین خلو پھر سر میں کافت پورے کے پورے اولا تب تب خطوط شیطان اور شیطان کے پیچھے نہ چلو نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی بھی انسان اب کوئی بھی بڑا دعوے دار میرے دوست دنیا کا ہو اس کے پیچھے چلنا یہ میرے دوست شیطان کے پیچھے چلنا ہے اور آج خطوط شیطان ان نہو نخو مبین اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دشمن کی چال چلنا سمجھداری کی بات نہیں ہے نادان ہے ایک باپ بھی نادان کہتا اپنے بیٹے کو شاید کتنا میزا ڈگری پڑا ہوا ہو اور وہ اپنی اس کے دشمن کی چال چلے گا باپ کہ تم نادان ہے تجھے پتا نہیں دشمن کے پیچھے چلتا ہے اس لیے بھائی میرا عزیز اس نما میں آنے کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے میں خدا سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں خواہشات کے بجائے اللہ کی اطاعت کی طرف دنیا کے رسم و رواج کے بجائے اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف دنیا کے پیچھے اور دنیا کے دنیا کے محتاج انسانوں کے دروں پر جانے کے بجائے ایک اللہ کے در کی طرف آنے کی طرف ایک اللہ کی طرف پڑھا ایک اللہ ہی ہے اس کے در کو در کو پکڑو اور اس کے در کے بجائے اور جتنے دروں کے چکر کھاتے چھوڑو اسے چاہے وہ ملک والے ہوں چاہے مال مال ہو ان کے گھروں کو چھوڑو ایک اللہ کی ہو اسی کو راضی کرو اطاعت کرو ہاں مخلوق کے بجائے خالق کی طرف ہو مخلوق کو جو خالق طرف روزے چاہیے تو روزی اللہ نماز کو پڑھنے پر دے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی نبی سے کہہ رہے ہیں وہ ابو کبھی سلاتی وسط ملا وس سب لا رہی ہے لانشر کا رشتہ نہر الرف نبی آپ اپنے اولاد کو نماز کا حکم کیجئے کہ نماز کی پابندی کرے ہو اور اپنی ذات سے آپ پابند رہیے ہاں ہم آپ سے روزی منع نہیں جانتے نہیں چاہتے ہم ہاں، روزی تو ہم دیں گے نماز کے پڑھنے پر روزی دینے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے اور حدیث میں جو مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی دور کرتا ہے پہلا وعدہ اور اس مسلمان کے بچے کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے کھیل کود میں نماز کی فرصت نہیں اس کو ناچنے گانے کے پیچھے نماز کی فضرتی اس کو شادیوں میں ناچا ناچنا گانے میں مشغول ہے نماز چھوٹ رہی ہے پہلا مسئلہ نماز کی پابندی کرو خدا روزی کی تنگی دور کرے گا نمازی سچے بنی ہو ہاں صحیح نماز پڑھنا اللہ کے بہن نبی نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا ہے نماز پڑھیں گے اللہ خبر کے عذاب سے بچا رہا خبر کو کیا سمجھتے ہیں آپ کبھی اپنے گھر کا کمرے کا سارا لائٹ بند کر دو اندھیرا کر دو اور پھر سوچو ذرا کہ خبر میں ایسا اندھیرا ہوگا خبر کی منزل نماز کی آسان ہوگی دوسرا خدا کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھو گے ہم قبر کی عذاب سے تم بچا لیں گے قیامت کے دن نام اعمال اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں دے گا دانے ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا گویا ہماری کامیابی کا اعلان ہے جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی پوری پر سے اللہ بجلی کی درپار کر دے گا اور اللہ محض اپنے فضل و کرم سے میرے بھائیوں بغیر حساب کی جنت داخل کر دے گا نواز کی پابندوں اپنے بچوں کو نماز کا پابندی بناؤ اپنے گھر کی عورتوں کو ذہن بنا کر سمجھا بجھا کر نماز کی تلقین کر کے نماز کو دلاؤ اور اس کے لیے جیسے کہا گیا بیان میں روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے میرے دوستوں اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب پڑھ کر سناؤ فضائل کے اعمال کے فضائل یہ سناؤ کہ نبی کی نورانی حدیثیں ہیں یہ نورانی حدیثیں ہمارے بچے روزانہ سنیں گے ان کے دلوں میں نبی کے کلام کا نور اندر اترے گا نبی کی خبروں کا یقین اندر آئے گا اور ان کے اندر میرے دوستوں نماز کے ادا کرنے کا قرآن کے پڑھنے اور تطراف کرنے کا میرے دوستوں نبی کی سنت پر زندگی گزارنے کا یہ پورا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا اور اس کے پابند بنیں گے نبی رحمت کی زندگی لاؤ گے گھر میں رحمت رحمت آئے گی اور نبی کی زندگی کو چھوڑو گے زحمت یہ زحمت کرو پتی کا باپ بنے تب بھی خدا اس کی زندگی کو زحمت سے الجھنوں سے بدے گا ہم نے دیکھا ہے سب جگہ کوے کالے ہیں امریکہ میں جا کے دیکھا وہاں بھی وہی ہے یورپ میں جا کے دیکھا وہاں بھی وہی ہے اور یہ پیٹرول کے جتھے رکھنے والوں کی زندگی بھی وہی ہے سب کے گھروں میں خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں خودکشیاں کر رہی ہیں ہاں مشرق میں آسٹریلیا گئے تو وہاں بھی وہی ہے فیجی میں وہی ہے سب کے زبان ایک ہی ہے problem problem problem tension tension پاگل کے بچوں تمہارے پاس کوئی دنیا گئی پھر تمہارا ٹینشن دور کیوں نہیں ہوتا تمہارے پرابلم سالو کیوں نہیں ہو رہے پھر تو سوچو کل سے کہ ہم اپنا راستہ بھٹکے ہیں آدمی کو کہیں جانا ہوتا ہے اور چلتے چلتے راستے میں پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ تو وہاں نہیں جائے گا فوراً آدمی کو ٹینشن ہونا شروع ہوگا یہیں سے ٹینشن شروع ہو جائے گا تو یہ تمام دنیا کے انسان جس اللہ کے در جانے کو اللہ نے فرمایا تھا ہمارا لہٰذا سراتی مستقی منفت ہو یہ سیدھا راستہ ہے دین کا اس کی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر مڑ کے چل رہے ہیں راستے بھٹکے ہوئے کروپتی کا باپ وہ بھی دن چھوڑے ہوئے ہے غریب وہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں حکومت کے چلنے والا چھوڑے ہوئے ہیں سب ٹینشن میں سب کو ٹینشن ہے اور پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں دنیا میں حال یہ ہوگا اور مرنے کے بعد انجام اس سے برا ہوگا یہ جتنی دنیا میں پریشانیاں ہیں وہ جہنم کا راستہ چلنے کی وجہ سے ہے جہنم ایک دوسرے میں دانت جہنمی ایک دوسرے میں دانت پیسیں گے یا لڑے لڑائی جھگڑے ہیں جی ہاں اس میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی زندگی ہیں اور اپنی اچھی زندگیوں میں نماز نماز لانے کے لیے اور اللہ کی خوف اور اللہ کا خوف لانے کے لیے نبی کی سنتوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں روزانہ آدھا گھنٹہ لے کے بچوں کو بیٹھو اور اس فضالی کی کتاب کو اول سے لے کر اخیر تک روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سناؤ انہیں اور اللہ سے بھی دعا مانگو اللہ میرے بس میں اتنا ہے آگے تیرے بس میں ہے ان بچوں کو میری بیوی کو میرے خاندان کو تیری بندگی کی توفیق دے دے تیرے نبی کی اور زندگی کی توفیق دے دے تیرے نبی والا درد و غم اور محنت کا محنت کا جذبہ دے دے میرے دوستو دوا کرنے کے بعد آدمی شفا مانگتا ہے دوا کی بغیر نہیں مانگتا ہمارے بچوں اور ہمارے خاندان کا بیماری روحانی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے روزانہ کی تعلیم ہے خود نماز کا اہتمام کرو پابندی کرو خود روزانہ قرآن پاک کا اہتمام کرو گھر میں قرآن پڑھو تمہارا بچہ تمہیں قرآن پڑھتا ہوں دیکھ کر اس کا جذبہ بنے گا میں بھی قرآن پڑھوں بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں تصویر دیکھتا ہے تو بچہ تصویر مانگتا ہے ماحول بنے گا عمل سے گھر میں صبح فجر میں میرے دوستوں میرے دوستوں فجر میں تو مرغا بھی جلدی اٹھ کر خدا کی تصویر پڑتا ہے ہم مرغے سے بھی گئے بڑے بڑے سوتے پڑے رہے فجر کی نماز چلی جائے فجر کی نماز چھوڑ کر کس منہ سے آپ ناشتہ کرتے ہیں کیا حقم ہے جس مالک کی نعمت حرامی میں نے کی ہے اس کی نعمتیں کھانے بیٹھوں جس ماں کو میں نے فجر کی نماز چھوڑ کر میں نے ناراض کیا ہے اور اس ماں کے اس ماں کے ہاتھ کا ناشتہ کھانے بیٹھوں اس سے بڑی بھی ہے ہی ہے کل تو جھونپڑے میں سوتا تھا تو آج اللہ تجھے چند کوڑیاں مار دے دیا اس بات کے ذکر نے بنگلہ بنایا اور اے سی میں سوتا ہے اور فجر کی نماز کو قدا کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو اللہ کو کیا جواب دے گا مرنا نہیں ہے تجھے قبر میں نہیں جانا خدا کی قسم موت کیوں تندازہ ہو جائے گا میرا حال کیا ہے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ میں دھمکاؤ تو دنیا چند دنوں کا دھوکہ ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہو آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے دادا گیری موت تک ہے پھر تیری دادا گیری کہیں نہیں چلے گی یہ گھمنڈ اور وقت موت تک ہے موت کا ایک جھٹکا ختم کر دے گا اس میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کا تو بڑا مہربان ہے وہ تو کہتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بارش چلے میں ایک ہاتھ بڑھنے تیار ہوں میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آگے بڑھ جاؤں گا میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا آ جا میرے بندے اسے فیصلہ کرو آج سے انشاءاللہ نافرمانی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور نبی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ارے کرو گے آج سے پانچ لگ کی نماز کا پابندی کون کرے گا اللہ ہمیں توفیق دے اس کے ساتھ ایک اور کوشش کر لینا اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھا کر مسجد میں لے آنا وہ بھی نماز پڑھیں ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ ہو ہمارے خاندان میں کوئی بے نوازی نہ ہو لیکن پیار محبت سے جھگڑ کر گالیاں دے کر نہیں مذاق مت بناؤ دین کی باتوں کو نماز بھی نہیں پڑھتا مذاق آپ کر رہے ہیں وہ تمہاری مذاق کو نہیں لے رہا دین کی بات کو مذاق نہیں کرنا چاہیے سمجھاؤ کیا سوچ تو صحیح یار اپنے مسلمان ہیں مسجد میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا نماز پڑھنے مرنے کے بات اب میرا تمہارا کیا موت یاد دلاؤ موت کو موت مسلمان موت بھلا ہوا ہے اسے یاد دلاؤ اسے اپنی ذمہ داری یاد دیتا اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے مسلمان کے گھر میں جنم دیا ہے اللہ تجھے اللہ تجھ سے خوش ہیں اس کو خوش کرنے کی کوشش کر نماز پڑھ صحیح انسان بن لوگوں کو ستانے کے بجائے ہم تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں ہوئے ہیں تو ذہن بناؤ اس کا ہاں اور ہر ایک کو مسجد میں لاؤ صبح شام تین تصویر کے اہتمام کرو اللہ کی آنکھوں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر یہ صبح سو سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ پڑھ لیا کرو پیارے نبی پر سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام درود پاک پڑھ لیا کرو جو بھی درود آپ کو یاد ہو اگر چھوٹا تو صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ پڑھ لیا کرو کہ نبی پر درود پڑھنا ہے اور سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام استغفار پڑھ لیا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ پیارے اللہ کے ذکر کرنے میں یقین کرو میں اللہ کی یاد کر رہا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بندے کے بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی پر ضرور پڑھو درود پڑھتے ہو خدا کے نبی کی قربانی کو یاد کرو کہ میرے نبی نے میں مجھے ایمان ملے مجھے ایمان ملے میں جنت پہ جاؤں اس کے میرے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں ہاں درود پڑھو اور درود پڑھ کر یقین مانو میں یہاں درود سے پڑھ رہا ہوں میرا درود فرشتہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے ہاں لکھتے ہیں آدمی جہاں روچ ہی پڑتا ہے وہاں سے لے کر پیارے آقا کے روز ادھر تک زمین پوری کی پوری اس کے دعا کر دی ہے استغفار ہے حدیث ماتا ہے مل ملزم الفار جال کو مخرجہ ابن کو فراجہ من انہائی لا تھا جو آدمی کشت سے اللہ کو سے استغفار کرتا ہے جو اپنے اپنے ساتھ استغفار کو چمٹا لیتا ہے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے علماء لکھا ہے آدمی دن بھر میں تین سو مرتبہ استغفار کرے استغفر اللہ کہے وہ آدمی کثر سے استغفار کرنے میں شامل ہو جاتا ہے فرمائے جو آدمی کثر سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ شو ششان ہو ہر تنگی میں اس کے راستہ نکالے گا ملز اور استغفار جعل اللہ من کل لے مخرجا اور من کل ہم من فرجا ہر غم میں اور ہر ہر مصیبت میں خدا خشادی پیدا کرے گا وہ ارزوق ہو میں نہائی سر حد سے ایسی جگہ سے روز دے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا تھوڑا وقت نکال کے روزانہ ان دستیاب کو لو اللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھو پڑھو پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں قرآن پاک قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا اقرا قرآن قرآن پاک کو پڑھا کرو نہ ہوا دی یوم القیامتی قیامتی شفیع اللہ صاحب اس لیے قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفات کرے گا خود قرآن چلتے نہیں پڑھتے نہیں جانتے پڑھنا پڑھنا سیکھو روزانہ ایک ایک آیت بھی سیکھو گے انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا اگر پڑھنا سیکھتے سیکھتے موت آ گئی اب پورا شریف پڑھ نہیں سکے تو اللہ ہمیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہمارا حج فرما دے گا اپنی ننی اولاد کو قرآن پاک پڑھاؤ تمہارے ذمے ہے تمہارے ذمے ہے قرآن پاک کی تعلیم اور دین کا ضروری علم سکھانا ماں باپ پر فرض ہے نہیں اگر اولاد کو دین علم نہیں دیا قیامت کے دن گردن نہ بھی جائے گی اور قرآن اور قرآن کی تعلیم دو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رحمت کی میرے دوستوں رحمت کی چادر کے نیچے آ جاؤ گے قرآن شریف پڑھو پڑھاؤ ہاں اور میرے بھائیوں اپنی مسجد کی تعلیم مسجد میں تعلیم شروع کرو روزانہ لڑ کرنے پیار محبت سے یہی فضائش بہت سیدھی سادی کتاب ہے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اردو میں ہے ہندی میں ہے گجراتی میں ہے انگریزی میں ہے ہر زبان میں اللہ نے ماشاء اللہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے روزانہ دس منٹ اپنی مسجد میں تعلیم شروع کرو اہتمام سے بیٹھ کے پڑھو اس یقین کے ساتھ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ اللہ کی اللہ کے نبی کی خبریں ہیں یقینی ہے اے اللہ اس کا یقین میرے دل میں اتار دے اور اس کو جہاں مجھ سے پڑھتے رہو اور بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ گے وہ تمہاری بات کو مانیں گے اور بد اخلاقی کے ساتھ رہو گے وہ تمہاری ضد میں آئیں گے ہاں چاہے وہ جوان بچے ہوں چاہے بیوی ہوں ہاں نبی والی معاشرت میں تو پیار محبت ہے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اللہ نرمی پر جو دیتا ہے وہ عرف اور سختی پر نہیں دیا کرتا رفیق نرمی پیار محبت آپس میں پیار محبت سے رہو ہاں جب مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں قطع تعلقی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہی چڑھ جاتی ہے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے جب تک یہ دونوں صلاح نہ کر رہے وہاں تک ان کی دعا قبول نہ کی جائے آپس میں اس دنیا کی کے لیے کیا لڑنا آپس میں پیار محبت سے رہنا ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا ہمیں نبی کا حکم ہے سلمن قطار جو تجھ سے توڑ پیدا کرے تجھ سے جوڑ پیدا کر وہ افواہ منظر جو تجھ پر ظلم کرے معاف کر دے وہ آصر علا منسائل جو تیرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر وہ من حرم کے ایک حدیث میں اور جو تجھے اپنی عطا سے محروم رکھے تو اس کو دے یہ صفت جو اپنے سے پیدا کر لے گا قیامت کے دن اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا اس لیے بھائی ہو یہ معاشر نبی نے یہ معاشر سکھائی ہمیں لڑنے کی معاشرت نہیں ہمارے یہاں وہ آسین چاہے تم بھی آسین چڑھاؤ نہ بھائی ہے میرا مسلمان بھائی ہے ایمان والا بھائی ہے میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے مجھے تو میرے نبی نے کہا ہے وہ تیرے ساتھ لڑنے ہے تو لڑ مت جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کر ہاں معاف کر ظلم کرتے ہیں معاف کر اللہ تجھے معاف کرے گا حدیث میں ہے من سطر الرمین سطر اللہ عمل ہے جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب اور کمزوری کو پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا معاف کرو سلا رہنی اور آپس میں میں بھائی چارکی کے ساتھ رہنے پر اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا عمروں میں برکت دے گا تمہاری روزی میں برکت دے گا بڑی آسان چیز میں دوستوں کرنے والے کے لیے نہ کرنا ہو تو بہت مشکل ہے اللہ نے دین آسان رکھا ہے کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے نہیں تو نہ کرو اس کے بہت مشکل ہے اور دین آسان کس کے لیے ہے جو دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرے استعداد پیدا ہو آج ہم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پانچوں کی نماز پڑھو چاہتا ہے پانچوں کی نماز پڑھو بڑا انسان بنو لیکن ہوتا نہیں ہے اس سے مجھے کیا ہے زندگی میں اس کی طاقت نہیں ہے اور بیمار ہے جو بیمار میں دوست سخت بیمار ہے چار پائے پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ لگایا ہوا ہے اور اس کو کہو کھاؤ تو کہتا ہے پیو بیٹھو چلو ہر چیز نہ کہتا ہے مشکل ہے طاقت ہی نہیں ہے دوا کرو اور دوا کرنے کے بعد جتنی اندر استداد اور طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا وہ تو میں دوستوں خود کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ مجھے بھوک لگی ہے ڈاکٹر سے کہو مجھے بیٹھنا ہے اندر استعداد پیدا ہو چکی ہے ایسے میں دوستوں ہم میں دین پر چلنے کی استعداد نہیں پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کے راہ میں نکلنے کا مقصد کیا ہے استعداد اور طاقت پیدا کرنا دین پر چلنے کی اور دین کی باتیں ایک دوسرے کو کہنا اور سمجھانے کا طریقہ سیکھنا اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے لانے کی کوشش کیسے کرنا اس سیکھنے کا نام دعوت کی محنت ہے الحمدللہ جو اللہ کے راہ میں جاتے ہیں جتنے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے اتنا اس میں دین آتا ہے نکلا اتنی طاقت بھی پانچ کی نمازی بنتا ہے ابھی اتنا ایمان نہیں بنا کہ اس کے اخلاق درست ہوں ہمیں شیطان دھوکہ کیا دیتا یہ جماعت میں زیادہ سدھرتا ہے نہیں ارے بھائی پہلے نماز نہیں پڑھ نماز پڑھنا شروع ہو گیا پہلے گالیاں دیتا اب گالیاں دینے بند ہو گئی اس کی پہلے وہ کسی کسی کا کھا لیتا اب کھانا بند ہو گیا بھائی جتنی اس نے ایمان کی طاقت اور ایمان قوت پیدا ہونا شروع ہوگی اتنا اس کی زندگی کرو صحیح ہو جائے گا ہم بھی جائیں گے ہمیں بھی خدا بقدر محنت ہمیں ہدایت دے دے گا اس آمدہ سے ہماری گزارش ہے نکلو اللہ کی راہ میں چلو جیسے آپ انجینئر بننا چاہتا ہے تو گھر چھوڑ کر دوستوں جہاں انجینئرنگ کی محنت ہوتی وہاں جاتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر کی میرے دوست کالج میں جاتا ہے ایسے ہی ایمان والا بننا ہے ایمان کی محنت کی جگہ مساجد ہے ہدایت کے مراکز کا مراکز مساجد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایمان کی محنت کے عمل دیا ہے جو میں دوستوں جس میں دعوت اللہ ہے تعلیم و تعلم ہے ذکر و عبادت ہے شک آپس میں خدمت ہے ان اعمال میں آدمی محنت کرتا ہوا جب تو گزارتا ہے اللہ اس میں ایمان کی طاقت پیدا کرتا ہے اپنی اپنی نبی کی محبت دیتا ہے اس کی زندگی کو بدلتا ہے اس کے دوستوں چار مہینے اس لیے مانگتے ہیں اس کفرت کے ماحول کو چھوڑ کر چار مہینے اس ماحول میں جاؤ جہاں ایمانی کی باتیں آخرت کی موت کی نبی علیہ صاحب اسلام کے اخلاق اور زندگی کی اسی کے دس کے اسی کو میرے دوستوں دی جاتی ہے یہاں تک کہ آدمی میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے چار مہینے ایک مرتبہ لگا کر پھر میرے دوستوں کہتے ہیں دسواں حصہ اپنے دن کی حفاظت میں ہر سال لگا کر اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرو ہر مہینے میں تین دن اللہ کے میں نکل کر اس کی میرے دوستوں چارجنگ کرتے رہو اور اپنے مقام پر رہ کر جہاں میرے دوستوں پانچ جگہ نماز پڑھتے ہیں ذکر تلاوت کرتے ہیں اس کی سیکھ کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت میں اپنے آپ کو لگاؤ روزانہ ڈھائی گھنٹے اپنے بھائی میں چلنے جائے محنت کرو خوشامد کرو اور دین کے دانے کی فکر کرو اور رات کو اٹھ خدا سے دعا مانگتے رہو اپنے مسجد کی تعلیم میں گشتوں میں اور میرے دوستوں اپنی ہفتہ میرے میں دوستوں اجتماع ہو اس میں اپنے آپ کو پابندی سے آتے رہو اسی سے تھوڑا تھوڑا کرتے رہو گے اللہ ہمارے ایمان میں ترقی دے گا اور انشاءاللہ دین کی محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا شروع ہوگا کرو گے انشاءاللہ ارے کرو گے کون کون کرے گا کیا تم تو بہت بھلے لوگ ہو ہر چیز کے لیے ماشاء اللہ تیار ہو اب کرنا شروع کر دینا سچ کہتا ہوں اگر دل پر ویرت کرنا ہے اور اللہ تمہارے دل کے فیصلے کو دیکھے گا سچا ہے اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا اسی مجمے میں ہمارے وہ بھائی بھی ہے جو پانچ کی نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز جمعہ کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں جمعہ کی نماز چھوڑتے نہیں اور پارٹی کی نماز پڑھتے نہیں اب ان سے کہو کہ بھائی پارزا کی نماز پڑھو نا تو ہم کو کیا کہتے ہیں دعا کرو ماشاء اللہ توفیق دے رہے یہ ہم سے کہتے ہو اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں جمعہ کی نماز کی توفیق کون دیتا ہے ارے بولو اللہ کیوں دیتا ہے تم نے ہم سے جمعہ کی نماز پڑھنے کی دعا نہیں کرائی ہے تم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ یہاں ٹرک ڈرائیور ہوں گے وہ بھی کہیں جمعہ کی نماز نہیں چھوٹے گی جمعہ کی نماز تو پڑھوں گا اگر اس کا شیٹ کہیں نا جمعہ کی نماز چھوڑ دے کل لے تیری چابی اتنا اپنے اندر پکا ہوتا ہے فیصلہ اس کا اسی لیے دوستو ہم کوئی تمہیں جمعہ کے دن بلانے نہیں آتے آتے ہیں بولو کون لاتا ہے اب کون بمبئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھیجتا ہے تمہیں بولو اللہ توفیق دیتا ہے یہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں اگر تمہیں توفیق چاہیے پانچ بجے کی نماز اچھا اور بھلا انسان بننے کے لیے دوستو تمہارا تمہیں تمہاری چاہتا ہے تو آپ کو پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا فیصلہ جس دن فیصلہ کر لیا اس دن اس کی مدد شامل حال ہو کر آپ کے لیے میرے بھائیوں دین پر چلنا خدا آسان کر دے گا جس دن تم نے فیصلے چار مہینے جانا ہے نبی کا امت ہی اور نبی نے مجھے اس دعوت کی محنت کا ذمہ دار بنایا ہے مجھے کرنا ہے اس کا فیصلہ جس دن کرو گے اس دن اللہ تعالیٰ شاہ آپ کے توفیق کا دروازہ کھول دیں گے اور یہ دنیا خدا تمہارے قدم میں ڈالے گا ابھی تو دنیا سر پہ سوار ہے ٹینشن اور جسے اللہ کے دین کی دعوت میں محنت میں اللہ کے دین ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کرو گے وہ اللہ نے اپنے ذمہ جو لیا خود آسان کر دے گا اللہ نے ہماری روزی کی اپنے اوپر لی ہے لیکن کب جب کہ تم تمہیں ذمہ جو کیا وہ کرو کرو گے اور جو کچھ تم نے یہاں اجتماع میں سنا نا جتنا بھی کچھ یاد ہو اپنے گھر جا کر اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھ کر ان کے سامنے بات سنا دینا کہ بھائی یہ کہا گیا یہ کہا گیا ہے ہاں اپنے گھر میں تعلیم کے لیے ایک بات سوچی گئی ہے ان اس باتوں کو وہاں جا کر کہنا شروع کرو پھر پیار محبت سے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کرو اللہ تو بھائی مدد کرے گا اب بتاؤ چار مہینے جانے کا ارادہ کام کرتا کہ انشاءاللہ چار مہینے ضرور جائیں گے ہاں آپ مجھے کرو ارے کرو خدا کام لے گا نہیں تو دنیا اسی اسی کے ختم ہو جائے گی زندگی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 الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سريخ المستصرخين ومنتهى العايزين المصرجان المكروبين والمربح على المغمومين فمجيب دعاء المسترين يا كاشف القرب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا هم مبتلا مرضا داء ضالا مظلوما سرد ولا مسجون إلا سمحت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقبلنا وعلى وعلى الصراط المستقيم الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا اکریمنا اللهم أعطنا ولا حا اللهم آثرنا ولا توسر علينا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم تقبل منا وتجاوز عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاضل السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں چھپ کر کھلے طور پر جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو تو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے اور اے اللہ بقیہ زندگی کو تیری مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف کر دے امت کے قصور کو معاف کر دے ہماری سیاحت کو حسنات سے مبتر فرما دے اے اللہ ہمیں تیری طرف ہماری توجہ فرما دے اے اللہ ہمیں مخلوق کے بجائے تیرے در پر آنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں خواہشات کی زندگی چھوڑ کر تیری چار کا زندگی نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر جینے کی توفیق ادا فرما دے ہماری عداوتوں کو محبتوں سے تو بدل دے ہماری عداوتوں کو محبت سے بدل دے اے اللہ ہمیں بھائی چارگی کی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں تیری مخلوق پر رحم کھانے والا بنا دے ہم رحمت العالمین کی امت ہیں ہمیں رحمت بن کر دنیا میں جینے کی توفیق نصیب فرما دے تیری مخلوق بھٹ کر بھٹک رہی ہے اور تیری مخلوق تیرا در چھوڑ کر ہزاروں در کی طرف جا رہی ہے اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنی ذمہ داری دی تھی کہ ہم دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اے اللہ ہمیں ہدایت کامیرہ نصیب فرما دے اور ہدایت کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں بھی ہدایت دے دے اور ہمیں دوسری قوموں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے اس ملک کی کے ایک ایک باشندے کو ہدایت دے دے حاضر مرحب تو ہے اور تیرے تیرے قبضے میں دل ہے اے اللہ دلوں کو تو اپنی پر پھیر دے اس ملک کے ایک ایک باشندے کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے اسے تو اپنے دین کا مددگار بنا دے اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے اور اے اللہ ہم سب کو تو اپنے دین کا مددگار بنا دے اے اللہ تو نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے مولا تو ہمیں میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے تیری بندگی کی توفیق دے دے تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق دے دے تیرے نبی والا درد غم اور فکر میں نصیب فرما دے ہمیں اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق ادا فرما دے ہمارے گھروں کو مسلمانوں کے گھر بنا دے ہمارے بازاروں کو مسلمانوں کے بازار بنا دے ہماری زندگیوں کو مسلمانوں کی زندگی بنا دے اے اللہ اے اللہ جب تو نے ایمان عطا فرمایا ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے ایمان کامل عطا فرما دے وہ ایمان جو تو چاہتا ہے وہ ایمان مکتوبہ میں نصیب فرما دے ہمیں اپنی اپنے پیارے نبی کی اور اپنے دین کی عظیم محنت کی محبت عطا فرما دے اور ان محبتوں کو سب کی محبت کا غالب فرما دے اے اللہ اللہ مجھے بات ہمارے زندگی میں پیدا فرما دے مجھے بات مقصد ہمیں نصیب فرما دے اے اے حق کو دنیا میں زندہ فرما دے حق کو غالب فرما دے باطل کو مغلوب فرما دے پھر حیائی بے شرمیاں ضلع کاریاں بدکاریاں شراب خوریاں ظلم و پرستی کی زندگیاں اللہ دنیا سے ختم فرما دے اور دوبارہ اس دنیا میں ہم رحمان کی زندگی قائم فرما دے اے اللہ میں انسان زندگی کو قائم فرما دے اے اللہ بھائی چار کی زندگی میں زندہ فرما دے اے اللہ دنیا میں سلامتی پیدا فرما دے اے مولا ہمیں دنیا سے زیادہ آخر کیفی کے نصیب فرما دے مولا موت سے مغافل ہے اے اللہ موت سے مغافل ہے موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں اور موت تو روزانہ ہمارے قریب آ رہی ہے اللہ موت روزانہ قریب آ رہی ہے اے اللہ موت سے پہلے پہلے موت محمد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری موت موت محمد الموت کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے اے اللہ موت کے بعد کی سخت گھاٹیوں میں اللہ کو ہماری حفاظت فرما ہماری مدد فرما اس کا میں تو پار فرما دے قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان رسوائی سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ کیسی بدنسیبی ہوگی کہ تیرا نبی سنجک کے مار کر منشچر اللہ جی نے کے مار کر ہٹا رہا ہوگا اور تیرے نبی کو مارے ہوں گے دور ہٹو دور ہٹو اللہ ایسے بدنسیب انسانوں میں شامل نہ فرما ایسے بدنسیب انسانوں میں ہمیں شامل نہ فرما قیامت کا دن جس کا آواز دلانے کہے گا ممتاز الم ممتاز اليوم ار المجرمون او مجرماؤ الگ ہو جاؤ میرے دیکھ بندے سے الگ ہو جاؤ ایسا قیامت کے دن مجرموں جیو کی فہرست میں بھی شامل نہ اور سے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی گناہوں سچی پکی تو مسیح فرما بہت سے پہلے پہلے ہمیں تو اپنے بندوں میں شامل فرما دیں اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما دے اس کی مقصد فرما دے اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے اسے دشمنوں کے درگوں سے نکال دے اپنے اپنی حفاظت جگہ عطا فرما دے اللہ دین کا درد و غم دین کے مٹنے کا درد و غم ہمیں نصیب فرما دے تیری طاق زندگی نصیب فرما دے تیرے نبی کی سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اسے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ دین کی عظیم محنت کو گھر گھر میں زندہ فرما دے تعلیم کے حلقوں کو زندہ فرما دے تیرے دین کے تصویروں کو زندہ فرما دے حیا شرم عفت پاک دمنی اور پردے کو زندہ فرما دے حلال پاک طیب روزی امت کو عطا فرما حلال حرام سے اس امت کی تو حفاظت فرما دے اے اللہ ظالموں کے اللہ ظالموں کے نرگوں سے امت کو نکال دے اور ظالموں کو ہٹا کر اے اللہ انسانوں پر اور اس امت پر رحم کھانے والے اے اللہ تیرے بندوں کے ہاتھوں میں انسانیت کے لگام کو عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ جو تیرے بندے اس اجتماع کے انتظامات میں اور اس کی اس کی, محنت میں اپنے آپ کو کھپا رہے تھے سب کو تو اللہ قبول فرما اس مسئلے والوں کو قبول فرما یہاں سے دین کے جشموں کو جاری فرما ہدایت کی محنت کو زندہ فرما گھر گھر میں سو فیصد نماز اعمال کو زندہ فرما پوری امت میں سو فیصد نماز ذکر تلاوت تیزی کی محنت کو تو زندہ فرما ایک ایک فرد امت کو حق کا دائی بنا دے اور ایک ایک فرد امت کو حق کی دعوت لے کر دنیا میں چلنے پھرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ وہی اپنے فرد و کرم سے یہ جماعتوں کے مندر جا رہے ہیں تیری توفیق سے جا رہے ہیں تو مربی حقیقی تو تو ہی ہے اللہ جتنی جماعتیں جہاں کئی دین کی اس وقت محنتیں کر رہی ہیں اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما ان کی بہترین تربیت فرما انہیں اے اللہ اے اللہ انہیں دعوت کی محنت کی بس تصیف فرما اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے کام کرنے والوں میں صفات دعوت صفات قبولیت صفات قرآن تو پیدا فرما دے اجتماعیت قلوب اللہ واضح کے پیدا فرما دے اور اللہ اس کام کی اللہ اس محنت کی اللہ جتنی محنت ہے دین میں دین کی جہاں کہیں ہو رہی ہے جو تیرے یہاں مقبول ہے سب کی تو حفاظت فرما سب کی تو مدد فرما راوان اور انصار و کو جمع فرما اور ان تمام محنتوں کو قبول فرما کر امت میں امت بنے کا آنے کا اور امت کے مقصد حیات کھڑا ہونے کا ذریعہ فرما دے اللہ جن بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے اللہ ان کی ہماری تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما اللہ پریشان حاضر کی پریشانی کو دور فرما بیماروں کو شیوا نصیب فرما حاجت بندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما بے روزگاروں کا حلال پاک طیب برقرار والی روزی نصیب فرما بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما انہیں نیک سال جو ہے نصیب فرما بے اولاد کو نیک سال اولاد نصیب فرما اور ہماری اولادوں کی جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی ایمانی آماجی اخلاقی معاملاتی دعوتی اہل ہر لائن سے تو آفے کے ساتھ بہترین تربیت فرما اور اللہ ہمارے قیامت کے نسلوں کو زندگی کے ساتھ تیرے دین کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما حضور پاک علیہ سلاۃ والسلام نے جو جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانتے ہمیں عطا فرما جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس سفر کو بھی انتہا قبول فرما جو اللہ خیر وجود میں آیا ہے اللہ اللہ فرما بقابی محنت کو تو زندہ فرما اللہ نقل کو زندہ فرما ہر گھر میں اپنی ہونے کا ذریعہ فرما دے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما اور تیزی کے تقاضوں پر آگے ہی بڑھتے بڑھتے رہنے کے توفیق نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کم سے ہم حرم نصیب فرما حرم شریف کی تو حفاظت فرما اے اللہ براد اسلامیہ کی تو حفاظت فرما اور اے اللہ بھی ان کی محنت کو پوری تمام دنیا کے ایک ایک ملک میں اور ایک ایک فرد امت میں تو زندہ فرما حضور پاک علیہ السلات و السلام کی اللہ قربانی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما ہمارے آئندہ کے اسفار کو تو آسان فرما قبول فرما ہر خیر کو ہماری تو متوجہ فرما ہر شر سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اور بنا تو قبل کر دو سمیر عالی اور تمہارے نا کر دو طلب الرحیم اللہ عمین و صلی اللہ تعالیٰ ادا خیر حلق ہی صحیح نام محمد کی الرحمت چار مہینے My masters are www.attableek.com, the reviver of the